یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں جانا یہ تو منافقین ہوا کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی قریب کا سفر ہوگا اور مال غنیمت کا ملنا یقینی ہوگا تو ان کا تو نہیں یہ آپ کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں گے اگر دیکھ لیے ان کو دیکھ لوگ یقین ہوا ان کو کہ ایک سفر قریب کا ہو اور ایک مال غنیمت کا ملنا یقینی ہو لوگ کا تو پھر یہ ضرور آپ کے ساتھ چلیں گے یہ بات مناسبین کے بارے میں کہی گئی ہے صحابہ کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ یہ اختلاف نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ رحیس علیہ السلام کے ساتھ کہ جاؤ جا کے آپ اور آپ کرم جا کے محنت کرو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نہیں یار ہم تو آپ کی وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کر جہاں آپ اور آپ کا رب جائے گا وہاں ہم آپ کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں یہ بھی کہیں گے ہونا ہم یہ کہیں گے کہ نبی جی آپ نے جہاں بھیج دیں اور جہاں بیٹھا کر ہمیں لے جائیں ہم ہر طرح گھومنے کے لیے تیار ہیں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ دعوت ہر طریقہ کو نہیں کہتے بلکہ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور ان کے درجے کے مطابق محنت کرنے کو دعوت کہتے ہیں اس دعوت پر اللہ تعالیٰ اس طریقے پر اللہ کی طرف سے ہدایت کے دینے کا وعدہ یقین کے ساتھ ہے اللہ جمایا سینا میں نے اجمیر نہیں اس کی ملنا ہم ہدایت ضرور ضرور دیں گے ان لوگوں کو یہ ہمارے راستے میں اگلے کو برداشت کریں گے ہمارے راستے کی اردوت کریں گے ہم انہیں ہدایت ضرور دیں گے راستے کا مطلب زمین کے راستے نہیں راستے کا مطلب ہے کہ جن کی محنت ہمارے طریقے کے مطابق ہوگی جن کی محنت ہمارے طریقے کے مطابق ہوگی ہم سمجھتے کہ اللہ یہاں جمع لائے کمند کیا شہر شہر کی کی ساری کو کو کھول دیں ہمیں ہمیں دل سے یقین ہو مولانا الیاس سارے راہتیم علیہ اس یقین کے ساتھ کو لے کر سننا چاہتے تھے کہ ہر کام کرنے والے کے دل میں خصوصاً اور ہر امتی کے دل میں عموماً یہ بات ہو دعوت اللہ دعوتما بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور یہ بات کیوں نہ ہو یہ صحیح حدیثوں میں بہت سی روایتوں میں یہ بات صاف طور پر ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی عمل کوئی عبادت کوئی قربانی کوئی کوشش اپنے راستے کے گروت سے بڑھ کر اپنے کور سے رکھی نہیں ہے صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے قرب کا دعوت اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے سنی حدیث کو غور کرتے منتخب حادث میں اتنی روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے قرب کا اللہ کے راستے کے جہد سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے کوئی عمل نہیں ہے اللہ کے قرب کا اللہ کے راستے کے جہد سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے پھر دوسرا وہ اگر کوئی عمل ہوتا تو اللہ تعالی صحابہ کو حرمین کی اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے جس طرح عبادات میں ہے کہ عبادت اللہ کا حکم ہے اس طرح اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کا حکم ہے یہ ایسا نقلی کام نہیں ہے جس کو نہ کیا جائے تو گناہ نہیں کر لیا جائے تو سوال ہے خدا کی قسم یہ یہ حکم ایسا نہیں ہے نکلنا اللہ کے عمل کی وجہ سے ہے حکم کی وجہ سے ہے ان ضرور اللہ کے آتے میں نکلو ہلکے ہو یا بہت بیمار ہو یا مند فراخی میں یا تنگی ہے گرمی ہے یا سردی ہے اچھی بات یہ ہے مطے گئے کہ پوری صحابہ کی سیرت میں کوئی موسم کوئی عمر کوئی بیماری کوئی فخر اور کوئی شراخی ایسی ملتی جس نے چار اگرام نے مجھے میں سے عمر کیا ہو کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت یہی دین کی حیات ہے اور اللہ کے راستے میں نہ نکلنا یہی ارتداد کا اصل سبب ہے اللہ کے راستے کی نقل حرکت یہی ہے کہ حیات کا اصل سبب ہے اور اللہ کے راستے کی نقل حرکت میں کمی آنا یہ ارتداد کا اصل سبب ہے ہم اسلام سے مت کتر کے اسلام سے بات یہ ہے کہ جب دعوت میں کمی آئے گی تو باقی کی دعوت غالب آ جائے گی یہاں تو ڈھائی گھنٹے دعوت دیتے ہیں باقی گھنٹے دعوت دیتا ہے یہ زیادہ حقدار تھا اس کا اہل باقی کو آپ کی طرف دن رات بلاتا تو یہ دن رات باطل کی دعوت سے محفوظ رہتا اس لیے ہم سماجی تھے کہ صحابہ کے لیے کوئی موقع ایسا نہیں ملتا جس میں نقل حرکت کے اندر کمی کر دی گئی ہو چھ مہینے کے لیے انسار میں یہ اجازت چاہیے کہ صرف چھ مہینے ہمیں مدینہ منور آنے رہنے کی اجازت دے دیجیے نکلنے کے نکلنے کے صرف چھ مہینے کی چھٹی چاہیے کاروبار ختم ہو رہے ہیں زمینیں خوش پڑی ہیں مکانات ٹوٹ گئے ہیں چھ مہینے ہم مدینہ منورہ میں رہ کر مقامی کام کے ساتھ آنے والے آپ کی تعلیم تربیت اکرام سب کچھ کرتے ہوئے چھ مہینے ہم رہنا چاہتے ہیں مدینہ منورہ میں کیونکہ ہمارے کاروبار متاثر ہو گئے ہیں بعض ہماری زمین نہ کچھ بڑھ گئی ہے ہم ذرا سے کچھ اختیار دیکھ لیں کچھ تجارت دیکھ لیں اور یہ چھ مہینے کی چھٹی صرف باہر نکلنے سے ہے مکانی کام کے ساتھ ہم چھ مہینے لگے ہوئے رہنا چاہتے ہیں انسان کی اس درخواست پر اس پر ان کو کوئی اشرار نہیں تھا درخواست کی نہ روایت میں اسی طرح ہے فيرمي القرآن نازل هو بيان وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الله ने फरमाया कि तुम छह महीने मदीने में जो वादा किया है ये तुमने अपनी हलाकत का ये तुमने अपनी हलाकत का रास्ता पकड़ा है अल्लाह ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ نے جب تک آپ معاف نہیں کریں گے میں اپنے آپ کو سکون سے نہیں کھولوں گا کیا گنا کیا تھا چوری کی تھی گنا کیا تھا شراب کی تھی نہیں سوچے کا کبیرہ نہیں کیا تھا اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کی اس گناہ کی معافی پر کہ جب تک اللہ کے نبی آ کر خود بھی اور یہ بھی کہہ دیں گے اللہ نے معاف کر دیا میں اس وقت تک اپنے آپ کو سکون سے آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے اس نے کتنا آپ کو سکون سے ڈر ہوا کہ ایسے نام بات یہ ہے ہم کہاں ہیں ابھی تک کام کرنے والوں کی نظر اس معاملے کا میں سورج پر نہیں ہے ہم جو اس کام کرتے ہیں دائیں دائیں جانتے ہیں بھی ہو جاتا یہ بھی ہو جاتا ہاں یہ کام ہے اور یہ کہتے ہیں کہ سارے کام کی بھی ایک کام ہے ان جیسے روزہ ان کے سالانہ قروج ان کی ملاقاتیں صرف خدا کی پسند اسے متاثر ہوں گی کہ انہوں نے کام کو اس زمانے کی تحریک سمجھا لیے میرے دوستوں آگے لوگ اچھی طرح دعوت کو سمجھو اور دل میں اس کی عظمت ایسی دشاؤ جو دلوں میں تھی سر تو بات ہے جو اپنی دنیا کے نظام کو آگے رکھ کر راہ میں نکلیں گے ایسے لوگوں سے دنیا میں دینی انقلاب کبھی نہیں آئے گا ایسے لوگوں کا ضرور دنیا میں دین انقلاب کبھی نہیں آئے گا دینی انقلاب جو آتا ہے وہ انبیاء اور صاحب کرام کے جذبے اور ان کے طریقے سے پابند ہو کر محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ دین انقلاب لے آتے ہیں کیونکہ ایک ایک صحابی ایک ایک ملک کی ہدایت کے لیے کافی ہو گئے ایک ایک صحابی ایک صحابی ایک ملک کی ہدایت کے لیے ایک ایک ایک صحابی نے نے نے نے کو دعوت دینے میں بادشاہ کہا کہ اکیلے آدمی ہمارے ہمارے پورے ملک پر قبضہ کر لیا ہے اور اس قدم کی نیچے زمین نکال لی ہے اور ہمیں ملک چھوڑ کر یہاں سے باہر چلا جانا چاہیے اور ملک اس آدمی کے حوالے کر دینا چاہیے ایک آدمی صرف رضی اللہ آنے جا کر دعوت کی کی بات سنتی چاہیے اپنے سرداروں سے کہ یہ ایک اکیلا آدمی ہمارے ملک پر قابل ہو گیا ہے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے سرداروں نے کہا بادشاہ سے آپ کے دماغ کی ہے آپ ایک فقیر آدمی ایک قابل آدمی کی بات سے آپ ڈر گئے بادشاہ نے کہا پاگل نہیں تم پاگل ہو تم دیکھتے نہیں اس کے بعد میں کتنے پیڑ تھے یہ سن رہا تھا میں نے کہا بازار ہے میں نے رضی اللہ تعالیٰ نے کہ بادشاہ کے پاس جانے کے اگر کوئی خط کا ڈال دیا جاتا کہ اسلام لے آؤ تو کیا پرواہ ہوگی اور سمجھا ہو پیدا ہوتا اللہ تعالیٰ نے اس راستے کی نقل حرکت میں اپنی گائے اور ایک قوت رشتی جائے کی بات میں سماجی ہے کہ تبلیغ اس وقت تک محسوس نہیں ہوگی جب تک سو فیصد مسلموں کے لیے ہے پہنچانے کو دین کی خدمت سمجھ رہے ہیں حالانکہ گھر بیٹھے دین سیکھنے کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ عوام کا روزانہ کی صحبت اور ان کی مجالس اور ان کی تربیت کے ماحول کو پوری طرح کاٹنا یہ مقصد ہے میں یقین بھی دیتا ہوں دین کے سیکھنے میں امت کو ہر کر دے اس سے بڑا کتنا کوئی نہیں ہو سکتا اس سے بڑا کتنا کوئی نہیں ہو سکتا کتنے جی؟ ایک بٹن دباؤ آج سارے آپ کے سامنے ہے کیوں جی؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں خود معلوم ہے اور کہاں آلات اور اخبار کا نام معلوم آدمی گیا ہے تعلیم یہ دے دیں گے یہ امت کی ایسی گمراہی کا سبب ہے حالانکہ علم غلامہ کی صحبت سے اور علم زنما کی مجالی سے اس لیے لیا جائے گا تاکہ علم حاصل کرنے والا اس تربیت سے کر دیتا ہے تو دعوت کیوں جانے بار کرے دعوت کو باہر میں لے کر آنا ہے مجھے جو شہادت نے نام لیے ہیں معاذ میں جب عبداللہ نے روا عبید نے کہا جنوب خطاب ابو ہریرا ان تمام کا معمول تھا تو یہ بڑا اور بات سنی اس لیے میرے نے دوست یہ بات یاد رکھو کہ اگر محنت سننے کے طریقے سے ہٹ گئی تو ایک رواجی ایک رواجی محنت ہوگی سنت کے بغیر تربیت اور اللہ کا تعلق پیدا نہیں ہوگا ہر مسجد کی جماعت کو یہ بات پہنچا دو اور ہر مسجد کی جماعت اس سبزی پر آ جائے کہ ہماری ملاقاتیں اللہ کی طرف سے بلانے کے لیے گئے ہیں اللہ کی طرف لانے کے لیے ہمارے کا نہیں ہے اللہ کی طرف سے گئے ہیں بلانے کے لیے اللہ کی وسیع مل رہے ہیں کیوں نکلے ہیں اللہ کے اللہ کے اللہ کی طرف لانے کے لیے مقصد یہ ہے جن کی بات کو پہنچانے کے جتنے احساس زمانے میں ہیں پہلے کبھی نہیں ہوئے ہم بھی ان ساری شکلوں میں سے ایک شکل بن گئے بات کو پہنچانے کے لیے ایک آدمی کو اس کے ماحول سے اٹھانا اور اس کا قدم اللہ کی طرف چلوانا آپ کا درجہ نہیں ہے اللہ خود فرما رہے ہیں میں نے نہیں معاشی ادے تمہیں ہر وقت میرے سل کر آتا ہے میں جوڑ کر آتا ہوں اس کی طرف ارے نظر ہی ہے کہ اللہ کی طرف قدم اٹھانے پر اللہ کی رحمت کتنی تیز ہے اس کی طرف ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی کی کان میں دن بات نہیں پڑی ہے ان کی کان میں دن کی بات پڑ جائے ہاں، بے شک دن کی بات کانے پڑنی ہے لیکن بات کرنے کی جگہ مسجد ہے اس کو اس کے ماحول سے نکالو کیونکہ میرے دوست ہے صرف اور توبہ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ گنہگار کے اندر ندامت ہو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو اور گناہ کو چھوڑ عام طور سے لوگ یہ تین باتیں بیان کرتے ہیں کہ میں دامت ہو تو ہو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو حالانکہ اپنی جگہ کو چھوڑے بغیر اور اپنی بستی سے نکلے بغیر جلد اور اصلاح ہوتی ہی نہیں ہے میں آپ آزاد سے بڑی وضاحت کیا کر رہا تو اصلاح کے لیے مکمل کیا ضروری ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نکلے بغیر توبہ کی شرائط پوری نہیں ہوتی اپنی بستی سے نکلے بغیر اپنی جگہ کو چھوڑے بغیر توبہ کی شرائط پوری نہیں ہوتی کیا آپ نہیں سنا معیشت کا حال اور بار بار سنا ہے بار بار سنا ہے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کا مطلب ہے اپنی بستی کو چھوڑ کر نکلنا بار بار سنا ہے وہ شخص جس نے نمانیہ پتن کیا ہے جو پتن نہیں نمانیہ پتن پہلے گراہی کے پاس گیا اس سے پوچھا ہم نہیں ان کی بتی اس کے پوچھنے کا مطلب اور اس کا دیکھنے ہو کر ایک راہل کے پاس جانے کا مطلب تو یہی ہے کہ اس کو اپنے جناسل مدامت ہے توبہ چاہتا ہے توبہ چاہنے توبہ ہے توبہ چاہنے کو توبہ کہتے ہیں کہ میں آئندہ کبھی گنا نہیں کروں گا میرا یہ گنا معاف کیسے ہوگا جو کیا ہے راہل نے کہا کہ تیرا گنا معاف نہیں ہو سکتا اور واقعی یہ راہب قتل کیے جانے کے قابل تھا کہ اللہ کو توبہ کرنے کے اللہ کی توبہ کرنے والے کے اور اللہ کے درمیان کون داخل ہو سکتا ہے تو اس راہب کو قتل کر دیا سو پورے کر دیے پھر چلا کیوں کے عالم سے پوچھا ہم ہر منٹو نشانی ابتدائی گنجائش کی ہے عالم نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے اندر ندامت ہے آپ نے آئندہ قتل نہ کرنے کے پختہ ارادہ کر لیا ہے آپ قتل سے آپ نے توبہ کر لی ہے اور ندامت ہوئی شرمندگی اپنے پہل پر اللہ معاف کرنے والے ہی جاؤ اس نے کہا کہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک آپ اپنی بستی کو چھوڑ کر دوسری بچی بچے گزرتے لے جائیں اس وقت تک آپ کی توبہ کو نہیں ہوگی کہ جی بھائی یہ کبھی سنا ہے ہاں تو کرو کچھ چلے کہ بھائی ہمارا مجمع کچھ سمجھ رہا آج نہیں سمجھ رہا کیا بچی چھوڑ کے نکل جاؤ اسی نے کہا کہ ندامت ہے توبہ ہے آئندہ نگر نگر بخت ارادہ ہے کافی ہے بچی چھوڑ کے نکل جاؤ بچی چھوڑ کر نکلے اور میرے پورا ہو گیا نہ جہاں کا رخ بنا تھا وہاں پہنچے نہ وہاں پہنچ کر کوئی عمل کیا نہ وہاں رہا سے ملاقات ہوئی میرے لوگوں سے کچھ نہیں ہوا ابھی سفر شروع ہوا ہے اور جیسے کہ ان انتقال ہو گیا میں گشت کرنے والے کی حیثیت ایسی ہے کہ کسی ڈوبنے والے کو پانی سے نکالنا اور گشت کرنے والی حیثیت ایسی ہے کیونکہ بھڑک کی آگ میں سے آگ بجانے والے ماہر ہوتے ہیں اور بھڑک کی آگ کے اندر سے لوگوں کو بچا کر باہر نکال لیتے ہیں اور تو بچے اٹھا کر لے آتے ہیں کہاں گشت کرنے والے جا کر اسی ماحول میں پھنس گئے جس ماحول سے دوسرے کو نکالنے کے لیے گئے تھے ایک ایسی بیماری ہے جو عبادات کے جو عبادات کی لذت کو ایسا ضائع کرتی ہے ایسا ضائع کرتی ہے ایسا ہے کہ بدنزی ایسی چیز ہے کہ بچن میں سراخ کر دیا جائے اور وہ سے دودھ بھرا جاتا رہے فکر کرنے والا عمل ہے فکر خدا کرنے والا عمل ہے ہمیں سے باہر کی گنوتوں کا اندازہ نہیں ہے باہر کی گنوتوں کا اندازہ نہیں ہے اور مسجد کی نورانی ہماری ملاقاتیں صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر اب رواج کر جا رہی ہے ملاقات ملاقات کے لیے ہے اپنے بھائی کے پاس جاؤ ملاقات کرو اور کی بات پہنچاؤ اور چھوڑ دو حالانکہ اللہ کی طرف آنا اور گھر کی طرف آنا ہے اور اللہ ایسے شخص کی طرف خود دوڑ کر آ رہے ہیں اس لیے میرے دوست آدمی کو ہر مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے کہ لوگ ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد کے پذائیں بتا دیں کے پذائیں بتا دے خود کو تنظیم نہیں ہے کہ چلو کسی چلو کہ مسیح کی طرف قدم اٹھانے والوں کو اللہ تعالیٰ ایک کامل حج کا ثواب دیتے ہیں اور ہے کہ مسیح کی طرف چل کر آنا جہاد ہو اسی طرح چل کر آنا جہاد ہو صحیح حدیث ہے تو کتنے وعدے اللہ رب العزت مسیح کی آباد کرنے والے پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں انہیں راحتیں آگاہ فرماتے ہیں ان سے راضی رہتے ہیں بچانے والے ہیں ان کو جنت میں داخل کرنے والے ہیں اور پانچ مہمانی کو اللہ کی طرف سے اللہ نے اپنی ذمہ واجب کر لی کہ جو پانچ مسیح آئے گا میں نے اس کی مہمانی کی ذمہ واجب کر لی اللہ نے واجب کر لی اپنی ذمہ جب اللہ کے اپنے بندوں پر واجب کی جانے والی چیزوں کا ہونا پورا ہونا ضروری ہے تو جو اللہ نے اپنے واجب کر لیا اس کا پورا ہونا کتنا یقینی ہوگا اس کا پورا ہونا کتنا یقینی ہوگا جو چیز اللہ نے بندوں پر واجب کی ہے جب اس کا پورا ہونا اتنا ضروری ہے تو جو اللہ نے اپنے میں واجب کر لیا اس کا پورا ہونا کتنا یقینی ہوگا لیے میرے عزیز دوستوں اچھی طرح سمجھ لو میں تو شروع سے کر رہا کہ کام کو سنت کی طرف لاؤ کام کو سنت کی طرف لاؤ کام جا رہا رواج کی طرف سنت یہی ہے جو میں کر رہا ہوں سنت یہی ہے اصل میں کام کرنے والے اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں چلتے ہیں صرف کی روشنی میں نہیں چلتے ہیں یہ اصل وجہ ہے کام کرنے والے اپنے اپنے تجربات کی روشنی لے سکتے ہیں ہم نے یہ کیا یہ ہو گیا ہم نے یہ یہ کیا ہو گیا ہم تو صحابے کے تجربے کے پابند ہیں تو طریقے سے محنت کرو یہ نہ کوئی سے یوں نہیں ہوا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے آپ کر علیہ وسلم کو کہ نبی جی جس طرح ہم نے آپ کو حکم دیا ہے اس طرح رہی ہے کما کا ہیلے کماؤں گی جس طرح ہم نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اسی پر گنے رہیے ورنہ لوگوں نے آپ کو مشورے بہت طرح کے دیے کہ آپ ایسا کر لیں آپ ایسا کر لیں آپ ایسا کر لیں اس سے یہ بھی خوش ہو جائیں گے یہ بھی خوش ہو جائیں گے جی ہاں اللہ نے فرمایا مجھے اکثر امن سے لوگ دلی کا انصری اللہ نبی جی اگر آپ نے اکثریت کو دیکھ کر ان کی بات کو مانا تو یہ آپ کو آپ کے راستے سے ہٹا دیں گے یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے آپ کو اپنی اپنی جگہ پر دینے رہیے اس لیے میرے بیوی کو دیکھتا ابھی وہ میں بار بار دوہرا رہا ہوں اس بات کو تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے نہیں سنا میں نے نہیں سمجھا ہمارے گشتوں کا مقصد خوشامد کر کے تھوڑی میں ہاتھ دے کر مسیح کے فضائل بتا کر اسے مسیح کی طرف چلا لینا میں کہتا ہوں اللہ کی رحمت کو ہم نے اس کے پیچھے دوڑا دیا اللہ کے ہم دوڑ گئے اس کے پیچھے کچھ ہے نا کون انکار کر سکتا ہے حضرت کچھ کا درجہ تو حدیث رسول کے نیچے ہے یہ خوشی ہے اللہ خود فرما رہے ہیں جو میرے کو سن کر آتا ہے میں اس کو بول کر آتا ہوں یا ماحول میں لا کر یہاں یہاں بات سمجھاؤ بازار سمجھا رہے گی یہاں ایمان کے حلقوں میں اللہ کی قدرت اس کی اس کی بڑائی بیان کرو کیونکہ جتنا مسجد کے باہر کا پھیلا ہوا نقشہ ہو جب تک ان نقشوں کا یقین سے نہیں نکالیں گے اس وقت تک آمائی کی کامیابی کو یقین دیا نہیں ہوگا کی ادا کر جم کر یہ بات سمجھاؤ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اس کے کرنے کے ذات سے کائنات کے نقشے نہیں ہیں اسی کرنے کے ذات سے کائنات کے نقشے نہیں ہیں اللہ کے کرنے کے ذات سے اللہ کے احکام ہیں یہ بات میں ادا کے سمجھاؤ یہ بات میں ادا کر سمجھاؤ اور یہاں دیکھو میرے دوستوں جو اللہ کے فرائض کو اللہ کے فرائض کو کائنات کے بڑے سے بڑے نقشے کائنات کی بڑے بڑی حکومت کائنات کی بڑے سے بڑی تجارت کائنات کے بڑے سے بڑے کمائی کے نقشے ان کے مقابلے میں اس طرح کے اسباب پر چوٹ پڑ رہی ہو اور سے کامیابی کا یقین پیدا ہو رہا ہو عمل کو اس طرح پیش کرو اللہ کے فرائض کو اس طرح پیش کرو یہ کبھی نہ کہو بھی بھی اسباب ہیں ہمیں دونوں میں لگنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی امید کو تقسیم کر دیا امید کو تقسیم کر دیا کہ بھائی آمال بھی ہے اسباب بھی ہیں ہم نے امید کو تقسیم کر دیا حالانکہ جس طرح ایمان اللہ اور اس کے غیر کے درمیان تقسیم نہیں ہو سکتا اس طرح امید بھی اللہ اور اس کے غیر کے درمیان تقسیم نہیں ہو سکتی میری بات کرو گا چلو جیسے سنیے بھائی جس طرح ایمان اللہ اور غیر اللہ کے درمیان تقسیم نہیں ہو سکتا اس طرح امید اللہ اور غیر اللہ کے درمیان تقسیم نہیں ہو سکتی اب تو میں کیا بتاؤں رونا ہی رونا ہے رونا ہی رونا ہے ہاں بھائی اس حکومت کی امید ہے کہ یہ کچھ کام ٹھیک کر دے گی ہاں اس حکومت سے امید ہے کہ یہ مسلمانوں کو کچھ ساتھ دے گی ہاں اس حکومت سے امید ہے یہ مسلمانوں کا خیال کرے گی خدا کی قسم اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے اللہ ہم سے ناراض ہے ہر گھڑی ناراض ہے ہر گھڑی ناراض ہے اللہ ہم سے ہر گھر ناراض ہے جو منٹ بھی ہماری زبان پر شیر کے کلمے اور گزرتا ہے نا اللہ ہر منٹ ہم سے ناراض ہے ہماری جلد کا ہماری پریشانیوں کا ہم پر مقدمات کے اور قرضوں کے سوار ہونے کا ہمارے مسائل کے حل نہ ہونے کا واحد سبب یہ ہے کہ ہماری ساری امیدیں اللہ کے غیر سے وابستہ ہیں تو حکومتوں کا انتخاب کرتے ہیں اس امید پر کہ ان سے مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن چلے ابھی اللہ تک پہنچے ہی نہیں سمجھتے ہیں تبلیغ میں نکلنا تو کرنا نماز سیکھنے سیکھنے کے لیے ہے طلبہ نماز سیکھنے کے لیے تبلیغ میں نکلنا یہاں اس راستے کا جو ہے اس مقصد کے لیے ہے کہ میرے دل سے اللہ کے غیر کی ساری امیدیں ختم ہو جائیں میں نکلنے اس لیے کہ میرے سے ساری امیدیں جتنے اللہ کے سب ختم ہو جائیں کیونکہ میں آپ کو شری حدیث کر کے سناتا ہوں جس نے یہ فرمایا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جو اللہ کے غیر سے امید رکھتا ہے اللہ اس کو اپنے غیر کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنے غیر کو اس سے مسلط کر دیتا ہے تو میں نے ایک بات اب کی ہے اس کو کبھی بھولنا مت کہ جس طرح ایمان خالق اور مخلوق کے درمیان تقسیم نہیں ہو سکتا اس طرح امید خالق اور مخلوق کے درمیان تقسیم نہیں ہو سکتی خوف اور امید یہ صرف اللہ کا حق ہے صرف صرف اللہ کا صرف اللہ کا حق ہے خوف اور امید صرف اللہ کا حق ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی امید کو اسباب اور امان کے درمیان تقسیم مت کرو کہ سبب بھی ہے بھی ہے اپنی امید کو تقسیم مت کرو اپنی امید کو تقسیم کر دیا تو اللہ کا تو کوئی راجا پورا ہوگا نہیں یاد رکھے اللہ کا تو کوئی واقعہ ہوگا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کہ وادے پورا ہونے کے لیے اس کے غیر سے نا امید ہونا شرط ہے اللہ کے کو پورا ہونے کے لیے اس کے غیر سے نا امید ہونا شرط ہے اللہ کے وعدے کو پورا ہونے کے لیے اس کے غیر سے نا امید ہونا شرط ہے اس میں کہہ رہا ہوں کہ فرائض اللہ کے فرائض یہ اصل اسلام ہے ہی نہیں ہے کفر کفر ہے نماز کو چھوڑنے والا واجب القتل ہے ناز اللہ کے نزدیک اور امام احمدہ کا مذہب یہ ہے کہ نماز چھوڑنے والے کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے ہمیشہ کی قید اس لیے اس کا تو کوئی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نماز چھوڑ دے جیسے اس کا کوئی تو سبھی نہیں کر سکتا کہ مسلمان کا ہو جائے ایک مسلمان کے کافر ہونے کا جس طرح تصور نہیں کیا جا سکتا اس طرح ایک مسلمان کے نماز چھوڑنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہاں یہ تو ممکن ہے کہ غیر مسلم نماز پڑھ لے یہ تو ممکن ہے کہ غیر مسلم نماز پڑھ لے یہ سکتا ہے اور ہوا ہے حضرت راجی ابن اصلاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے بعد میں نماز اسلام لانے سے پہلے پڑھ لی جب پہنچے مسجد میں بڑا تو نماز ہو رہی تھی مسجد میں پھر نماز نہیں تھے وہ اکیلے شام کو نہیں کہتا جی نماز شروع ہو گئے نماز کے بعد آپ نے دیکھا کہ مسجد میں نیا آدمی آیا ہے وہاں یہ دکھانے کہ بھائی ہم حضرت ہیں تم لوگوں کو لاؤ ہم سمجھ گئے جب اپنی ذات سے جوڑنے کا درجہ پیدا ہو جائے گا تو کام کرنے والوں کا اللہ سے تعلق کمزور ہو جائے گا کیونکہ اب ان کی ذات تعلق نہیں رہی اب ان کی ذات مطلوب ہو گئی ہے آپ نے یوں فرمایا کہ نیا آدمی آیا ہمارے پاس لاؤ آپ محراب سے نماز پڑھا کر خود اسے اور ایک نئے آدمی کو دیکھ کر مسجد میں خود ان کے پاس آپ خود کشید لے گئے کیونکہ اصول یہ ہے کہ گائے تعلیم ہے امت مطلوب ہے گائے مطلوب نہیں ہے گائے تعلیم ہے امت مطلوب ہے آپ خود تشریف لے گئے تو جا کے پوچھا کہاں سے آئے ہو کیوں آئے ہو کیسے میں افقار ابھی ہوں نے ارد کیا کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں فرمایا ہاں یہ اسلام تمہارے لیے بہتر ہے آپ نے شیواجی کو دعوت دی پھر اسلام قبول کیا انہوں نے میں نے بتانا چاہ رہا تھا کہ نماز پہلے پڑھ لی اسلام آباد میں قبول کیا تو یہ تو ممکن ہے کہ کافی نماز پڑھ لے کہ نہیں ہے مسلمان نماز چھوڑ دے یہ ان کی نیت مسلمان نماز چھوڑ دے کیوں کہ نماز کو چھوڑنا کفر ہی کفر ہے نماز کو چھوڑنا تو کفر ہے اسی میرے دوست ہے اللہ کے فرائض کو یقین کے ساتھ پیش کرو ایک مشق اپنی نماز پہ اس کی کرو پہلی مشق یہ ہے یہ فرائض کو اسباب کے مقابلے میں پیش کرے یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابوں کا ذات اٹھایا ہی نہیں ہے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں فرمایا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو تجارت کرو کوئی دقت آئے تو نماز پڑھ لو یہ بات نہیں تھی یہ بات نہیں تھی ہم جاتے ہیں ہمارے کی طرف جب اسباب سے نامید ہوتے ہیں ہم آتے ہیں سرکار و خیرات کی طرف ڈاکٹر ہمیں مریض سے نامود کر دیتے ہیں جب تک ڈاکٹر تسلی دیتے ہیں اس وقت تک امید ڈاکٹروں کی ہوتی ہے ڈاکٹر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اب امید امال کی طرف جاتی ہے بڑی شرم کی غیرت کی بات ہے کہ مخلوق سے مایوس ہو کر خالق کی طرف جانا بڑی شرم کی غیرت کی بات ہے کہ مخلوق سے مایوس ہو کر خالد کی طرف جانا یہ بڑی شرم کی بات ہے بڑی غیرت کی بات ہے لوگ اسے کمال سمجھتے ہیں کہ دے دیا ہے اب سو کرو خیرات کرو اب دعائیں مانگو جی ہاں قرآن شکر آئے کہ جب انہیں کوئی راستے نظر نہیں آتا تو پھر یہ لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں اور جب ان کو راستے نظر آتے ہیں اسباب میں تو ہمیں بھلا کر بیٹھے رہتے ہیں اللہ کا خیر نہیں آتا اللہ کو تو لوگ جب یاد کرتے ہیں جب کوئی سبق ان کو دکھلائی نہیں دیتا یہ کمال کی بات نہیں ہے یہ بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے سمجھ تھی کہ یہ چاپلوسی ہے کہ اللہ کی طرف آ گئے اپنی ضرورت میں مجبور ہو کر اپنی ضرورت مجبور ہوتا آنے اللہ کی طرف شرم کی بات ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ امان کو اسباب پر مقدم کرتے چلے جاؤ یہاں تک یقین شکلوں سے حکم کی طرف پھر جائے یہ مقصود ہے پہلی مشق نماز کے مشکل ہے دوسری مشق یہ ہے کہ نماز کے اندر اطمینان پیدا کرو ہماری رات دو رکعت میں سے پورے آسین بڑی اور دو رکاج چار رکعت اس کے علاوہ پڑھی کیونکہ صحیح حدیث ہے کہ چھ رکاج آزادی پڑھنے پر چھ رکاج آزادی پڑھنے پر بارہ سال کی عبادت کا سوال ہے دو رقاب کریو پر مجھے شروع حیران ہو گیا ابھی تک ہمارا مجموعہ دعوت عبادت کو جمع کرنے پر نہیں آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر عبادت کے دعوت میں لگے ہوئے ہیں سوچتا رہا ہمارا مجمع آزادی پڑے بغیر کیسے جڑ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سننے مزے کے لیے ہے اللہ کے تعلق پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے یاد رکھو عبادت میں کمی کے ساتھ اگر دعوت میں لگے ہوئے ہیں تو یہ استدراج ہے ہدایت نہیں ہے یہ استدراج ہے ہدایت نہیں ہے کسے کہتے ہیں استدراج کہتے ہیں گمراہی کے گڑھے میں گمراہی کے گڑھے کی طرف چلنا حق سمجھ کر اس کس طرح کے گمراہی کے گڑھے میں جانا حق سمجھ کر اس کو استدراج کہتے ہیں جیسا مشکل لگ گئی استدراج درد ہو جاتا ہے لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہے یعنی سمجھتے بھی جو منہائی سے لایا لگوم کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے راستے کو گمراہ کریں گے کہ وہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں ہمارے مجموعے کو نماز کا شوق نہیں ہے جلدی جلدی جلدی جلدی نماز پڑھ لو تو مشورہ ہوگا مجھے حیران ہوگا تو سن کے مجھے ہمارے سبھی جا کہاں رہے جلدی جلدی نماز پڑھ لو پر کرنا ہے ٹھیک ہے ان کی تو تبلیغ ہے ہی نہیں ان کی تو دعوت ہی نہیں ہے جو نماز کے دوارے دعوت کے لیے اس کا مطلب یہ کہ دعوت سے نماز میں کمال پیدا کرنے کے ارادے بھی کیا خوب لمبی تقریبا ہو گئی اور مسکار کی بات بھی چھوٹ گئی سمجھ لو یہ اللہ کے تعلق کے بغیر کسی تنظیم میں لگے ہوئے تھے بولنا کبھی صحیح ہے وہ تو اللہ کے تعلق سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنا دعوت ہے یہ دعوت کیونکہ دعوت عبادت کو جمع کرنے والے کا دن سب سے اچھا ہوگا میں حیران تھا راج میں نے کبھی چھ رکھ آدمی دے دی اور مجموعی جو ہے حرکت شروع کر کیا مزہ آتا اگر پورا مجمع رات اتنی نام سے اللہ دن پڑتا اور بیان شروع ہو جاتا اور آدھے گھنٹے کے بعد شروع ہو گیا تو کیا بات ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد شروع ہو جاتا بیان کیا بات ہے اگر مجمع لمبے لمبے رکھا کے پڑھتا ہوا دن کی کیسے مزہ آتا میں بھی ایسا فرماتی تھے جب تک مواقع غذا کا کام نہ دیں اس وقت تک کانٹے لگتی ہیں ابھی ہم عبادت سے نہیں دے رہے کیا مزہ آتا ہم چاہتی جمع ہو پر شوق سے نماز پڑھتے میرے دوست شادی لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کا مزاج بناؤ لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرو اور کو لمبے لمبے سیزے کیا کرو amma ko lambe lambe sai zai ya karo lambe lambe ne ma zai ba a karo lambe lambe sai zai اتنا لما سجدت يا سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم نے کہتا عاشق یقین ہو گیا کہ آپ کی وفات ہو گئی آپ کی وفات ہو گئی سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ پھر ایک دن بس دو آدمی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوف سے کہ چلو ذرا آپ کو بلاؤں بلاؤں کھاؤں آپ کو کیونکہ یقین ہو گیا تو آپ کی آخر کا بھی نہیں گیا کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ شاید پہلا موقع ہوگا کل میں پوجا دیکھنے کا کیونکہ عائشہ نے آپ کو کہ پیر کو ہاتھ لگایا تو آپ کا موقع ہوگا کہا کہ سمجھ لیجیے نہیں یہ ساتھ نہیں ہوگی ہمارا مزاج بالکل نماز کا نہیں ہے مجھے تو یہ نظر آ رہا تجارت سے جان کر پاؤ وقت مل جائے وقت نہیں گزارے اور بھاگ کے بھاگ کا نماز پڑھ یہ ہمارا مزاج ہے خود دیکھ رہا اچھی طرح جلدی جلدی نماز پڑھو تربیت کرنا ہے جلدی جلدی نماز پڑھو اور مشورہ کرنا ہے اعلان کرنے والے کو یہ اعلان کرنا ہے جلدی جلدی نماز پڑھے گا بھائی تم سوچ پہلے کر دو تم اتنا سن کے پڑھو ابھی لوگ چلے جائیں گے تو چلے جانے میں جائیں گے اللہ اکبر عمل نہ کرنے والی کی وجہ سے اپنے عمل کو برباد کرنا اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا اس نقصان کیا ہوگا ہمیں لگے ملے والوں کی وجہ سے اپنے آنند کرنا چلو چلے اب آنند فکر گندا سے ہتھیلیں نے فرمایا لوں کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کیوں برائیں گے دیکھو کے ساتھ ہمارا کام جتنا گہرا ہوگا ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے مطالعے کرنے میں کامیاب ہوں گے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ وزیر وہ پہنچائے گا جس کا وزیر سے تعلق ہو اگر آپ میں جاتے ہیں تو جس سے ملاقات ملاقات کرائے گا اس کا تعلق زیادہ وزیر سے تازہ آپ کو تازہ آپ کو وزیر سے پہنچا دو جس کا اپنا تعلق کمزور ہے وزیر سے وہ دوسرے وزیر کے پاس کسی بات ہے اس لیے میرے دوست اپنی نمازوں پر کرو کرو اطمینان اطمینان کے رکو قاعدہ جلسہ ساتھ ادا کہ صحیح سے صحیح نش کروان کیونکہ شخص نماز میں جلدی کرے گا رکو جلدی کرے گا اس کی نیت اس دن بنی ہوگی جو یہ اللہ کے لیے لے کر آئے رو شہر دن بھی کرے گا اس کی موت اس دن پر نہیں ہوگی جو دن اللہ اندازہ کریں جہر آنے صحیح چیز ہے اس لیے اپنی نمازوں میں اطمینان پیدا کرو اللہ تعالیٰ کو نکلنے میں سب سے بہترین موقع ہے اس کا نماز مشق کا لمبی لمبی نمازیں پڑھو لمبی لمبی نمازیں پڑھو اللہ کے قرب کا عبادات میں اس سے ویسے کوئی ذریعہ نہیں ہے سب سے زیادہ قریب بندہ کی حالت میں ہوتا ہے لیکن قیام پھر بھی سندھی سے افضل ہے کیونکہ میں بندے کی زبان ہے سبحان اور قیام اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے قیام میں اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے اس لیے قیام سندھی سے افضل ہے کہ قیام میں اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام سارے غالب ہے جس طرح اللہ کی ذات ساری مخلوق پر غالب ہے جو شوقی جو درجہ اللہ کو مخلوق پر ہے وہ درجہ اللہ کے سارے کلام پر ہے آج کل لمبے لمبے روز کرنے کا شوق ہے قرآن پڑھنے کا شوق نہیں ہے قرآن سے بڑھ کر کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں اگر حدیث میں آیا ہے اگر کسی شخص کو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ذکر دعا کا وقت نہ ملے تو اللہ تعالیٰ ذکر کے انوارات بغیر ذکر کے اور حاجت کا پورا ہونا بغیر دعاؤں کو پورا فرما دیں گے تو قرآن بننے کی وجہ سے فرصت بھی ملی ذکر کی اور قرآن بننے کی وجہ سے فرصت بھی ملی دعاؤں کی کہ حاجی کے بغیر مانگے لو اور کہ وہ بکر ہے قرآن کا گل بک رہے سب بہترین وقت قرآن کے پڑھنے کا آج سے پہلے ہے اللہ کے واسطے کوشش کرو تو تبلیغ تبلیغ کا نام چل رہا ہے لیکن کام کرا ہونے چاہیے کام نہیں ہو رہا ہے سچی بات ہے تعب هنا جاية شروط تجيومية معلوم تجيومية معلوم تجيومية شروط تجيومية الله تتعلق القبولية فيها تجيزة لأنه معلوم شروط تجيومية معلوم رحمة الله تعالى والشهرة اللي اعتبرت فيها شہرت ریا پیدا کرتی ہے اور معمول نفرت پیدا کرتا ہے اس لیے میں اس کا صبح سے بڑا قرآن دے کر لیا کروں میں ایسا کرنا دیں اس سے زیادہ میں نے اللہ کا قرب کسی عمل میں نہیں دیکھا کہ قرآن صبح شام سے لیا جائے کیونکہ اس وقت صبح شام کے دونوں فرشتے کی جماعتیں حاضر ہوتی ہیں یہ عمل کو بدل دیشن لے جاتی ہے مجھے عمل کو بدل نکل نہیں جاتی ہے دونوں جماعت حاضر ہوتی ہیں فرشتے کی سورج جماعت بھی شامل جماعت بھی عمل بدل لکھا جاتا ہے عمل ایک ہوا اور بدل لکھا گیا کہ رات کی جماعت نے لکھ لیا ہے جو جا رہی ہے اور سورج کی جماعت نے لکھ لیا ہے جو دن کے لیے اتری ہے اس لیے قرآن نے فرمایا ان قرآن کبھی کا نا مشہور کہ صبح تاریخ سے پہلے اس وقت قرآن کا پڑھنا یہ اس وقت دونوں جماعتیں حاضر ہوتی ہیں یہی ہے کہ اللہ کے یہاں اس وقت کا قرآن پڑھنا سارے اعمال سے الگ پیش کیا جائے گا قرآن سیکھے ہوئے ہو تلاوت اور تمام کے کرو سیکھے ہوئے نہیں ہو سیکھو لوگ نہیں سیکھتے ہیں اللہ کے دشمنوں کی زبان نور رغبت سے سیکھتے ہیں اور اللہ کے نبیوں کی قرآن ہم کو سیکھتے نہیں ہیں سیکھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں سب لوگ کیا مطلب ہے کیا معنی ہے وہ تو بولیے انہوں نے جانے بہت سی ہم کو کیا مطلب ہے ہم تو پڑھ رہے ہیں یہ میں آپ کو کیا بتاؤں یعنی آپ ذہن میں بنا ہوا ہے آپ ذہن کیونکہ ہمیں مطلب سے کہیں قرآن کے سمجھنے کا مطلب نہیں ہے ترجمہ کیا بولانا جانتے ہیں کیا ہے اس کا ہم تو کرتے ہیں کمال ہو گئے اخبار سمجھ کے کرتے ہیں انگریزی سمجھ کے کرتے ہیں انجینئرنگ سمجھ کے کرتے ہیں ڈاکٹری سمجھ کے کرتے ہیں سارے کام سب سارے پین سمجھ کے کرتے ہیں کوئی جگہ سمجھی پانی کو تیار نہیں ہے پاگل کہا جائے گا اس کو جو جگہ سمجھی اسکول سے پانی سے پانی ہو جائے کہتے قرآن سے محبت کیا ضرورت ہے قرآن کو لگا ہوا کیا مطلب ہے حالانکہ قرآن واحد وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ قیامت تک اپنے بندوں سے خود مخاطب ہیں خود بات کر رہے ہیں اپنی طرف اپنی طرف دو لوگوں سے بات کر رہے ہیں یا یہ لوگ بنا آمن ہو یا لوگ بنا آمن ہو اے ایمان والے میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارا خود کرا بڑا حیران تو نہیں تھے لگانا جانے کا مطلب ہے کے کوئی صدر انگریزی میں گئے انگریزی جانے والے مسلمان کریں گے کیا کہا ہمارے ملک کے صدر کرنے امریکہ کے انگریز میں جانے والے کہیں گے کیا کہا امریکہ کے صدر قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے اخبار آ جائے گا تو کبھی انگریزی اخبار ہے بھائی کو پیسے نہیں کیا کیا کیا خبر ہے میرا جھوٹ میرا جھوٹ اس کو تو تھوڑا جگڑنے کی ضرورت ہے اور قرآن جس سارے واقعات کی پہچانے کے ہزاروں سال پہلے لکھا گیا اور سارے واقعات اس کے مطابق ہیں جو اس کی ابتدائی ہمیں ادارے رسید ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھے اس کے پڑھنے میں کوئی خیر نہیں ہے سورو جو قرآن کو آنکھوں میں جو قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھے اس کے پڑھنے میں کوئی خیر نہیں ہے علی کا کون ہے جو قرآن کو سمجھ کر نظر اس کے پڑھنے میں اس کے پڑھنے میں بھی خیر نہیں ہے کوئی پڑھ رہا ہے کوئی تاثر نہیں ہے تاثر تو سمجھ کے پڑھنے میں ہے تاثر تو سمجھ کے پڑھنے میں ہے جو قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہا تو اس کی کتاب میں خیر نہیں ہے اس لیے میرا جی دوستوں قرآن کا ترجمہ محقق علماء پہلے پوچھ کر تم کون سا ترجمہ پڑھنا چاہیے شیخ الحمد کا ترجمہ سب سے آسان ہے اسے پڑھو دیکھو جتنی تلاوت روزانہ کرتے ہو اتنا اتنا تلاوت کا ترجمہ دیکھ لیا کرو اور جتنا قرآن میں پڑھتے ہو اتنا قرآن کا ترجمہ تو یاد ہونا چاہیے تاکہ تلاوت قرآن نماز میں جو قرآن پڑھو وہ سمجھ کر پڑھو کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں اس کا استمام کروکے راجا کے نماز کا ایک مشکو ہے اور مشکو ہے کہ نماز کو ہی مسائل کو حل کرواؤ نماز کو ہی مسائل کو حل کرواؤ اور کو بازون پکڑ لو دوسرے دعوت کی محنت میں جو مجھے جو مجھے تحجد سے ملے گی وہ کسی آنے سے نہیں ملے گی قرآن نے خود کہا ہے أشد وضع وأقوى مطيرا كما تكتب على عمل الله حديثك أو تب عن واجه جميع برجة سجاء شكا عقلي سلجي برجة سونا تعجب برجة سجانا هي مشقت أو نسكو كتلنا نهي هو نسكو كتلنا يهو كتلنا يهو كتلنا يهو كتلنا کو چلنا یہ ہے کہ سو کر سو کر اس کا کو چلنا ہے پڑھ کر سونے کی اجازت جب ہے جب اٹھ کر پڑھنے کا بھی پختہ ارادہ ہو پڑھ کر سو جانا اٹھ کر پڑھنے کا بدل نہیں ہو سکتا کیا کر پڑھنے کا بدل نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن میرا اشبد ہوتا تو سب سے زیادہ کو رگڑنے والا عائشہ رضی اللہ صاحب آپ آج وہ چھوڑ مجھے نہیں تو میں نے عبادت کر آپ اس طرح نکلوا دیجیے دیشر یہ عائشہ چھوڑ نہیں تو میں نے عبادت کر قدم مبارک گرم گرم آ جاتی ہے کہ آئے کیا رسول اللہ اللہ نے وہ سارے گرا معاف کر دیا تو کیا آپ اپنے آپ کو اتنی شکل میں ڈالو کہ عائشہ یہ عبادت گنا معاف کرانے کو نہیں یہ عبادت تو گناہوں کی معافی کے شکر میں ہے اگر آپ کو شکر ہو اللہ نے سارے گنا معاف کر دیا تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اس طرح میرے دوست عزیزوں لیکن یہ جب ہو سکتا ہے جب ہر عمل کے وعدوں کا یقین ہو کہ اللہ اس کو کیا دینے والے ہیں اس کے لیے تعلیم جان کہیں تعلیم کا مقصد اس کا موضوع ہمیشہ یاد رکھنا اور جو میں حد کر رہا ہوں وہ کہنے کے لیے کہہ رہا بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ سے میں محبوب سارے ان شاء اللہ وہ کی ذمہ داری طے کر رہا لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہی کہو مجھے ستا گرتی جا رہی گرتی جا رہی تم بات کرو گے معاشرے پر ہائے ہائے وہ تو میرے دوست ابھی وہ معاشرے کو بیان کرنے سے معاشرہ کبھی درست نہ ہوگا اور معاملات کو بیان کرنے سے معاملات کبھی درست نہیں ہوں گے اور اخلاق کو بیان کرنے سے اخلاق کبھی درست نہیں ہوں گے میں یہ بات پوری عقل سے ان کے ساتھ عرض کر رہا ہوں تم جی تو بیان کرنے والے ہو نا تم سب معاشرے کو بیان کرتے ہو حالانکہ معاشرہ بیان کرنے سے معاشرہ درست نہیں ہوگا یہ حقیقت بتا رہا معاشرہ صحابہ قرآن کا معاشرہ کیا ہے درست ہوا معاشرہ اسی درست ہوتا ہے کہ مسلمان کا وقت ایسے ماحول میں گزرے جس ماحول میں رہنے سے معاشرے کی ضرورتیں نظر آنے بہت آسان کی بات ہے جو بچہ اندھیرے میں پیدا ہو روشنی بالکل نہ دیکھے میں ہی نہ روشنی کہیں نہ دیکھے اگر آپ اس سے پوچھیں کہ بتاؤ اندھیرا کسی کہتے ہیں تو وہ نہیں بتا سکتا تھوڑا کم کر وہ اندھیرے کا دن تو نہیں ہو سکتا وہ اندھیرے کا دن تو نہیں ہو سکتا ہاں، اس میں روشنی دیکھی نہیں ہے روشنی دیکھنے والا جانے کا میرا کیا ہے تیرہ رکھ اور نے بھی دیا اسی لیے کہ ہر چیز کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے اس کے مقابل سے ہر چیز کو اس کے مقابل سے پہچانا جاتا ہے صحابہ کرام نے محنت سے جو ماحول قائم کیا تھا اس ماحول میں آنے والا سمجھتا تھا کہ میں جس زندگی سے نکل کر آ رہا ہوں شا نہیں جان وہ ان آنا کو جان کھپاتے تھے بیس سے دلوں کے اندر وہ دور پیدا ہوتا تھا یہ برائی کو برائی دکھلاتا جاتا تھا میں آپ کو بتاؤں شراب کی خدمت نازم نہیں ہوئی تھی پردے کا ختم نازم نہیں ہوا تھا شراب کی خدمت نازم نہیں ہوئی تھی پہلے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے شراب حرام کروانا چاہتے تھے پردہ آنے سے پہلے عورتوں کا پردہ چاہتے تھے بات یہ ہے کہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے بارے میں تو حالات ہوں اور ہر قسم کے لوگ آمنے سامنے سامنے سے گزرے اللہ سے کہیے آپ اللہ سے کہیے نازل کر دیں جی ہاں آپ اللہ سے کہیے کہ شراب حرام ہو جا رہے اس سے بڑے اس سے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں اللہ نے شراب کا حلال کیا ہے یہ کیسے حرام کر دوں کہ نہیں یا رسول اللہ آپ اللہ سے کہیے کہ اللہ شراب حرام کر رہے کسی نے کہا میرے دوست آدمی جو وہ تو ماہر خود بخود غلط چیز کی نفرت اس لیے پیدا کرے گا کہ آدمی اس چیز کو اس اس کی کی گندگی کو سمجھے گا باوجود یہ کوئی ہزار ہوگی حد ہوگی اندر سے کہ یہ مناسب نہیں ہے حلال چیز یہ حلال ہے لیکن یہ حرام ہو جانی چاہیے اس حلال کے نقصانات نظر آ رہے ہیں کو یاد رکھنا کہ تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھنا یہ بتلائے گا کہ اسباب کتنی یعنی بے حیثیت بے اثر اور فوائد سے کتنے خالی ہیں ہم سمجھتے تھے اسباب گے بچن ہے احمد کی جو بچن ہے کی وہ برتن اخبار برتن تاریخوں میں جم کر دیکھو اور یہاں فضائل کو سنو اسباب کے مقابلے میں سنو فضائل کو یقین شکل سے فضائل کو سنا کرو تو اسباب کے مقابلے میں سنا کرو تب یقین یہ تعلیم بھالکوں سے کیونکہ تعلیم کے حلقوں کا مقصد ہے یقین کی تبدیلی تعلیم کا مقصد یقین کی تبدیلی کہ یقین شکلوں سے حکموں کی طرف پھرے فضائل کی تعلیم کا مقصد صرف شوق پیدا کرنا نہیں ہے فضائل کی تعلیم کا مقصد ہے یقین کو شکلوں سے اعمال کی طرف پھیرنا یہ تعلیم کا مقصد ہے کیونکہ ہمیں صحابہ کے حلقہ میں بدائی کے حلقہ میں صحابہ کے اس میں وعدوں کے یقین کو تازہ کرنے ملتا ہے کہ وعدوں کے یقین کی تازگی کے لیے تعلیم کے حلقے ہوتے تھے صحابہ کے عمل کا شوق نہیں تھا پھر مجھے بھی تعلیم کے حلقوں کی ابھی شوق کے لیے ہے یقین کہ اصل تو فضائل اللہ کے وعدوں کا یقین دل میں پیدا ہو وعدے یقین پر آنے اگر وعدے یقین پر نہیں آئیں گے تو شوق والے بھی اللہ پر جو گاہک آئے گا نا اذان کے ساتھ ساتھ دکان پر تو خیال یہ ہوگا کہ ابھی تو اذان ہی ہوئی ہے اسی گھنٹے پہ جائیں کیونکہ میرے دوست ابھی کسی نے پوچھا میرے سر برادری سے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یقین کماؤ ہم تو ہم تو کرتے ہی ہیں سب فرمایا کہ عمل تو کرتے ہو مگر اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کا امتحان لیں گے تمہارے عمل کے وقت میں ایک ایک شکل کو لا کر عمل کے مقابلے میں شکل کو لانیں گے سب دیکھیں گے کہ تم یقین والے ہو نہیں ہو فرماتے تھے کہ نماز کا شوق تو پیدا ہو گیا مگر یقین نہیں آیا نماز کا یہ تیرے نماز کے لیے دروازے تک پہنچے کہ جی سال آئے دوڑتے ہوئے کہ وہ آپ کے دروازے پر نظر آزم پہنچ گئے ہیں آپ کو بلا رہے ہیں سب رہی ہے کہ اگر یہ خیال کرے کہ میرے وزیر سے بندو نماز کے بعد پڑھ لوں کا پسند نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ اس نے اللہ کی بادشاہ کا انکار کر دیا اور وزیر کی وزارت کو تسلیم کر دیا یقین والا جو جو کہنا رہے گا تو سے کہہ دو اگر اللہ مچھلی ہے تو آ جائے مسجد میں اور نہیں ہے تو انتظار کریں ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں نماز کے بعد ملیں گے اونچی بات مجھے یہ ابھی تو ہم شوق شوق کی باتیں کر رہے ہیں تعلیم پا جانا جا رہے ہیں شوق پیدا پیدا ہو ہو شوق گیا ہے یقین نہیں ہے دیکھو میرے دوستوں شوق والا ترجیح نہیں دے گا عمل کو کائنات پر یقین والا عمل کو کائنات میں جاتی جانے دو جاتا جانے دو اللہ نماز میں گاہک لایا ہی اسی لیے ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھے اللہ مطلوب ہے یا گاہک مطلوب ہے دیکھ سا جی کو یقین والے وہ ہوتے ہیں جو اعمال کو ہر حال میں ترجیح دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کے خلاف کے خلاف کامیابی نوازتے ہیں بس یہی صحابہ کی کامیابی کا راز ہے یہی صحابہ کی کامیابی کا راز ہے جتنی صحابہ کے ساتھ غیر مصربے ہیں اس کا اثر نہیں ہے عمل پر ایسی محنت کی ایسے یقین عمل پر جمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شکل کو تابع کر دیا تعلیم کا موضوع ہے اس لیے یاد رکھنا کہ ایک دو قسم کا ہے فضائل کا اور مسائل کا فضائل میں تو فضائل آماد نہ فضائل صدقات اور ان کا اس کی تعلیم کا اتنا اہتمام کرو کہ ہر ایمان والا ان کے صفات کو حدیث روش میں بیان کرنے لگے یہ بہت ضروری ہے ایمان کسے کہتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں کلمہ نماز علم ذکر نواز اخلاق تقریر وقت کہ دینا یہ تو بھی چھ چھ نمبر نہیں ہے آگے تو بیان کرنا ہے حدیث بتائے گی سورج کا معیار کی حدیث کہ سباد کی حقیقت وہ تو حدیث کو کرے گی اس لیے فضائل کے ساتھ ساتھ وہ تو اب کی تعلیم کا بہت اہتمام کرو اور تعلیم کے ساتھ ایک محنت ہے ایک سنت ہے تعلیم ہو رہی ہے تعلیم کے ساتھ تعلیم گشت ہے اور دونوں جگہ ہے جماعت میں نکل کر بھی ہے مقام پر رہ کر بھی ہے اگر نظر رکھیں گے سیرت پر تو سننے آ جائے گا اور نظر رکھے گا کہ وہی کہہ رہا تھا وہی کہہ رہا تھا وہ فلم کہہ رہا تھا قلم کہہ رہا تھا میرے نزدیک جی تو کام کے ضائع ہونا ہے یہ نہیں نہیں یوں تو کام کا ضائع ہونا ہے کہ آدمی تیری میری بات کو روک کے رہ جائے مسجد تعلیم ہو رہی تھی اور اب رضی اللہ تعالیٰ بازار سے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر نقد مسجد میں بھیج رہے تھے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میرے بات تعلیم ہوگی آپ بھی آئیے نہیں مدینے کے بازار میں مسجد میں رہتے ہوئے مقام پر باہر نکل کر نہیں تعلیم ہو رہی تھی اور تعلیم کے دوران سارے محدثین کے ایمان سارے سال میں سب سے زیادہ حادثے کرنے والے بازار میں کہہ رہے تھے اے بازار والوں تم نے کتنی تعداد کر دیا کہ مسجد میں اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے تعلیم ہو رہی ہے تم بازار میں ہو تعلیمی دش تعلیم کے دوران مقام پر بھی ہے اس طرح تعلیم گئی اس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم کے دوران کرنا ہے اس طرح تعلیم گش تعلیم کے دوران پر کر ہے جو لوگ تعلیم بیٹھ گئے ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں جو جا رہے ہیں تعلیم نہیں بیٹھ گئے ان سے کہو کہ آپ باہر کے لوگوں کو تعلیم بھیج دیں ڈھائی گھنٹے کی محنت کے دوران شادی مسجد کے اندر مشہور ہندو کر دیے جائیں اور باقی شادی کی جماعتیں بنا دی جائیں وہ سارے کام کرتے ہوئے گھر کی ملاقاتیں کرتے ہوئے ہر ایمان والے کو راہگیر ہو دکاندار ہو ہر ایک کو مالدار ہو غریب ہو پاک ہو ناپاک ہو میری بات دھیان سن لینا تو اسی کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ ایک ناپاک آدمی کیسے رہیں گے مسجد میں وہ تو کراچی میں تو ناپاک ہوں کیونکہ اس کی حاجت ہے ہائے افسوس اس کے جسم کی کا اندازہ ہوا اس کے دل میں جتنا غیر ہے اس کی نادازی کا اندازہ نہیں نہیں ہوا ہوا ہوا وہ وہ فرائض کو چھوڑ کر کر جس ذمہ سے ہے ہے ہے اسی مجھے کا دیا اس کی جسم میں ڈال سکتا سکتا اور لایا جا اللہ کو اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے جتنے برے حال سے مسلمان کو نکال کر لگا مسجد میں خدا کی قسم اللہ کا اتنا قرب حاصل کرو گے میں جیسے سمجھ دوں جتنا اللہ کے برے سے برے حال کے بندوں کو اللہ کی طرف لاؤ گے اتنا ہی اللہ کو زیادہ راضی کرو گے میں کیا بتاؤں لوگ تو بچارے نئے عبادات کے ذریعے جاتے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا حالانکہ اللہ کے قرب کا اللہ کے بندوں کو اللہ کے جوڑنے سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے اللہ اپنا تعلق ایسے بندوں کو دوسرے پہلے ادا فرما دیتے ہیں میرے بندے کو مجھ سے جوڑ رہا ہے تو کہتے تو پہلے مجھ کو میں پہلے ادا کروں اس میں گشت کر کے لوگوں خوشی ملایا کرو ناپاک ہے آئیے خوشی ملائیے کبھی لوگوں ناپاک ہوں آئیے خوشی ملائیے دیکھیے یہاں پانی ہے یہ غسل ہے یہ پیدل ہے آپ تہبن باندھ لیں یہ پاک ہے آپ یہ باندھ لیجیے غسل کر لیجیے آئیے نماز پڑھ لیں آئیے میں آپ کو نماز سکھلا دوں میں کیا بتاؤں تبلیغ کو تحریک بنا دیا ہے ایک ایک ایک ایمان والے کو اٹھانا ہے جس آدمی بھی ہو شرابی ہو وہ تو مولانا اجاز صاحب فرماتے تھے میں یہ نہیں چاہتا کہ میری مسجد میں خدا اور علماء اور مشاعر اور اہل مثبت اور ذاکرین یہ میری مسجد میں جمع ہو جائیں میں نہیں چاہتے ان کو ہاں نہیں چاہتا میری مسجد میں لوگ جمع ہوں ይህንም ወሊያ ቀርዱ በአት አልገባ ነዘጃታሁም ከእጅትነ መሻይኹ ነው ዑለማኤ እርጅትነ ኹለፋው ለሚስበት እርጅት ዛኪሪን और हेलो कमाल है ये दुखे आलम में जिन के दाम मेरी नसीब में तो जुआरी शराबी चोर जिनाकार ये लोग मेरी नसीब में जमा हो जाए मैं तो ये चाहता हूँ ये तो सारे मेरे नसीब में जमा हो जाए اور میں اللہ سے متعلق کرنے کی کوشش کروں اور جتنا اللہ کے تعلق والے ہیں یہ پوری دنیا میں اللہ کے بندے اللہ کے متعلق کریں یہ ہو سمجھ یہاں یہ سوچتے ہیں کہ اچھا جو پاک صاحب آدمی ملے گا سمجھدار اس میں ڈالیں گے تو نہیں نہیں قسم وہ تو اللہ کے جتنے اللہ سے دور لوگوں کے پاس جاؤ گے نا اتنا اللہ کو دور حاصل کرو گے اس لیے مشید کے ماحول میں لانا ہی اصل ہے ملاقات ہے برائے ملاقات نہیں ملاقات برائے مزید ہے کی جگہ یہ ہے تو میں نے کیا کہ تعلیم کے ساتھ تعلیم گشت ہوگا مکان پر بھی باہر بھی جس وقت عمل ہو رہا ہے اس وقت لا کر جوڑو عمل میں جو آنے کا دور کرے اس سے مشین کے سارے وقت کا مطالبہ کر دیا پھر کون سا بھائی گا مشین کو یہ ہے ترتیب تو میں نے عرض کیا کہ علم دو قسم کا ہے ایک علم فضائل کا علم مسائل کا مسائل کا علم سیکھنا فرض ہے یہ فریضہ پورا ہوگا کے یقین سے یہ فریضہ ادا ہوگا مسائل کے علم سے ادا ہونا اور پورا ہونا دونوں کے لیے علم ضروری ہے فضائل کا علم ہے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے اور مسائل کا علم ہے اللہ کے یہاں عمل کو قبول کرانے کے لیے ورنہ جہاد سے تو عمل قبول نہیں ہوتا اس لیے اہتمام کے ساتھ علماء کی زیارت اور ان کے مجالس کو اپنی ضرورت سمجھو اللہ نے انہیں مدارس کا اور علماء کا ملک دیا ہے مدارس اسلام کے قلعے ہیں مدارس اسلام کے قلعے ہیں یا دین کی حفاظت ہے خود اپنی اولادوں کو مدرسے میں داخل کرو جی، جب انگریزی پڑھنے کے بعد دل دماغ زبان کسی کام کے رہتے نہیں کئی کہتے ہیں آؤ تھوڑا سا بندی کر لو کیا بتاؤں جہالت کو پڑھنا ایک دم مقدم کیا ہوا ہے میری جہالت ہے میری جہالت جہالت کہتے ہیں اس علم کو جو سیکھے بغیر آ جائے اس علم کو کہتے ہیں بغیر سیکھے آ جائے کیوں کہ دیکھو کو میری کا کیا رکھنا جتنے دنیا کے فنون ہیں یہ مخلوق کے تجربے ہیں یہ مخلوق کے تجربے ہیں ہم نے یہ کیا اسے یہ بنا ہم نے یہ کیا اسے یہ بنا وہ لکھ لیا گیا وہ پڑھا دیا گیا اگر تجربے والے آ رہے کرے پہلے لوگ پاگل تھے یہ دیکھو یہ تو بن سکتا ہے یہ بن سکتا ہے اس جہالت کا نام یہ رکھا ہوا ہے اور اس کو اللہ کے ایک مقدم سمجھا جا رہا ہے مخلوق کے تجربے سے نجی حاصل ہوتی ہے اس کو کم کہتے ہیں علم نہیں کہتے ہیں سب سے بڑی جہالت تو یہ ہے کہ مخلوق کے تجربات کا نام ہی نہ کیا گیا ہے اس لیے میرے دوستوں اپنے آپ کو علم پر لاؤ علم کہتے ہیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو احکام لے کر آئے ہیں ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے کے لیے علم حاصل کرنا صرف اس کو علم کہتے ہیں یہ نہیں کہ علم کے فضائل کو استعمال کرتے ہیں دنیا کے لیے اور کہتے دیکھو علم حاصل کرنا فرض ہے یہ تو یہ تو دشمنان اسلام کی ایسی تحریک ہے جس کا مسلمان اچھی طرح شکار ہو چکا ہے کہ بھائی تم مسلمانوں کہاں ہو جو قرآن حدیث میں سمجھتے رہے تو تم تو اسے قابل دے گی جی ہاں۔ قرآن حدیث کو سمجھتے رہو گے تم تو اس قابل قابل دے نہیں تمہارا شہر کا ہوگا یہ کتنا ہے کتنا کہ اسے کچھ خبر نہیں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں نہ اللہ کی صحبت ہے نہ مدارس کا ماحول ہے نہ ان حاضر کرنے کا شوق ہے ضرور یہ سمجھا دیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ یاد رکھنا علم قدر کے صرف تین سوالات اور سنت کا علم صرف ان سوالات کے جوابات پر کامیابی ہوگی ورنہ اگر اس کے علاوہ کوئی بھی علم ہوتی تو قبر اس کا سوال ہوتا قبر اس کا سوال ہوتا اس کے علاوہ علم سارا کا سارا ہے رب کو جاننا اس کے اس کی شریعت کو جانیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی سنتوں سے جاننا قبر بھی گا جو سنتوں پر عمل کر کے گیا ہوگا سنت کو جاننے والے کو جائے نہیں جانتا یہ شخص کو نہیں قبر بھی سنت کو جاننے والے بھی کہہ دے گا کہ نہیں جانتے کہ محمد کون ہے آپ کی آپ کی آپ کی صورت اس میں جائے گی تو آپ کی صورت کے مشارے جس کی صورت ہوگی وہ کہے گا کہ ہاں یہ میرے نبی ہے سب سب آتی تھے کہ وہاں زبان یقین پہ چلے گی معلوم کرنے چلے گی اس لیے عمل کرنے والے جواب دے گا یقین کے بعد عمل پہ ہے اس بار عمل نہیں ہے اس کے بعد خدا کی قسم یقین نہیں ہے کیونکہ ایمان کا آج کے لیتے ہیں ایمان علم جاننے کو نہیں کہتے کہتے کہتے علم علم جاننے جاننے کو کو نہیں نہیں کرے گا اس کو اس کا شمار بھی نہ جاننے والے میں ہوگا اور یاد رکھنا کہ اللہ کے یہاں نہ جاننا عذر نہیں ہے یاد عذر نہیں ہے اس لیے علم حاصل کرو اور من کو بہت سے نکالو کہ ہر چیزیں علم قرار دے علم وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب کہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے پاتا ہے دیکھو تو صحیح عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو علم تھا وہ سارے اسلام پر نازل ہوا اللہ کے اتنا غصہ آیا اتنا غصہ آیا کہ انسان تلواری لے کر آ گئے آپ کے غصے کو دیکھ کر کس نے اللہ کے نیو کا سکھایا ہے غصہ سارا حکومت پر تھا جو سارا علم حاصل کر لیا قرآن کا اور حدیث کا آپ کے مزاج کو سب سے زیادہ سمجھنے والے عمر اشد رام کیا مہیلا ہے عمر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دین کے بارے میں عمر سے عمر سب زیادہ اللہ کے دین کے بارے میں سخت اس امت کے پھر ہم اللہ کے سعید الحمد کی بھائی بھائی عمر کو میں بتا چکا ہوں کہ پردہ بھی حاضر کرایا شراب بھی حرام کروائی اور بہت سارے بیس سے زیادہ مستقبل کے عمر ہیں حکومت کی جہاز کے مطابق فیصلہ ہوا لیکن یہاں خیال یہ ہوا کہ چلو پہلے جی کو پڑھ کے دیکھیں اس میں کیا ہے وہ بھی کتنے گئے انہیں مشاعر اسلام پر حاضر ہوا آپ کو غصہ آیا اپنایا عمر اگر آج موسا علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے نجات کا سوائے میرے طریقے کے اور اگر تم نے ان کا اختیار کیا تو مدرا ہو جاؤ گے روی بول کہ وہ سمجھ کر اسلامی دینا جنہیں یعنی اللہ کرو تو رب بنا کر اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اور پیشہ بنا کر میں راضی ہوں آپ غور کریں یہ علم تھا مجھے کو نازل ہوا اس کو عمر عالم نے حاصل کیا اس کو اتنا بچہ ہوا جو چیز علم نہیں ہے اس کو حاصل کرو اور نبی کے علم میں جاہل رہے ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی کو قیام میں کتنا غصہ آئے گا خود ہی فیصلہ کرو مجھے مزہ کرو گے کہا جا رہا میرے بہت ہے علمانا کی زیارت کا عبادت یقین کرو اور علما کی زیادت میں اپنی ضرورت سمجھ کر جایا کرو کیونکہ اس کام کا مقصد ہے علم کو عام کرنا زیادت کو ختم کرنا اس لیے کسی دین کے کسی کام کو ہلکا سمجھنا یا اس کا انکار کرنا یا اس کی افادیت کو کم سمجھنا یہ میں آپ سے کیا بتاؤں یہ تو ہمیں کچھ روپے پہنچا دے گا ان دونوں کچھ روپے پہنچا دے گا کیوں اس لیے کہ علم فرض ہے نماز کی طرح علم فرض ہے نماز کی طرح علم کو ان کا سمجھنا نماز کو ہلکا سمجھنا برابر شریر کو ہلکا سمجھنا ہے اور شریر کو ہلکا سمجھنا خوش رہے اس لیے علما کی خدمت میں خود جایا کرو قدم قدم پر اولانا کے مسائل کو پوچھو میں تاجر ہوں میں کاشتکار ہوں میں ملازم ہوں میں حاقب ہوں مجھے کیا کرنا ہے میں یہ کام کیسے کروں اس کا صحیح طریقہ کیا ہے شریعت میں اس کا حکم کیا ہے اب تو کتنا اترا ہے تو یہ لوگوں کو کیا خبر جو ان کو ان کی چاہت کے مطابق فتوا دے دے اس کو جانیں گے اور ان کی چاہت کے مطابق فتوا نہ دے ان سے اختلاع کریں گے اب کوشش ہے کہ کون ایسا ہو کون ایسا جو حرام کو حلال کر دے علماء سو کہلاتے ہیں وہ علماء سو جو کوشش کریں حرام کو حلال کرنے کی علماء ربانیین وہ ہیں جو حلال کو حلال اور حرام کو حرام کرنے کی کوشش کوشش میں جہد کریں وہ ابو علماء ربانیین کہلاتے ہیں اسی وجہ سے علم علماء کی صحبت سے حاصل کرو اور علم اور ذکر یہ دونوں آپس میں ایسے لازم ملزوم ہیں کہ ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے اور علم اور علم ذکر کے بغیر گمراہ کر دے گا علم کو سمجھے یہ سمجھ کہ علم ذکر کے بغیر ظلمت ہی ظلمت ہے اور علم ہے اور علم ہے ذکر نہیں ہے اگر علم ہے اور ذکر نہیں ہے حکمت کو دے کہ علم ذکر کے بغیر ذمہ کیوں ذمہ دے لیکن ذکر بھی ذکر ہے علم نہیں ہے تو یاد رکھنا کہ باوجود ذکر بھی گمراہ ہو جائے گا کیونکہ راستے صرف علم سے ملے گا راستے صرف علم سے ملے گا راستے صرف علم سے ملے گا ہمارے ایسا سمجھتے کہ جاہل صوفیہ کو کیونکہ جی بہت ذکر کرتے ہیں بہت ذکر کرتے ہیں ایک نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ منظور ہے بس جو یہ کہہ لو کر لو آج کل آج کل یہ چیز گسوا میں بہت بڑی ہے کیونکہ نہیں آپ کے جانتے ہیں کوئی اللہ والے ہیں ہاں اللہ والا تو وہ ہوتا ہے جسے اللہ کا علم ہو یہ بات یاد رکھنا کہ تصور کثرت ذکر کا نام نہیں ہے تصور کثرت ذکر کا نام نہیں ہے بلکہ تصور اتباع سنت کا نام ہے تصور کی, حقیقت اتباع سنت ہے ورنہ پھر نہیں پیدا ہو گیا کہ بھائی یہ مزدور ہے مزدور جو کہیں کر لو نہیں ایسا نہیں ہے روزانہ کے پیچھے چلو سب کی بات نہیں بات سے سب کی بات کہہ رہا ہوں یہ کتنا ہے زمانے کا کہ بھائی اللہ والے ہیں جو یہ کہیں وہ کر لو بالکل نہیں ہم تو علم کے مستدی ہیں ہم کسی مستدی ہیں یہ علم کے مستدی ہیں یہ علم ایمان ہے ہم علم کے دادے ہیں جو ان کے دادے کھو دیے وہ ماجد ہے کہ جاہل صوفیہ کو شیبان استعمال کرتا ہے امت کو گمراہ کرنے کے لیے جاہل صوفیہ کو شیبان استعمال کرتا ہے امت کو گمراہ کرنے کے لیے اس اس لیے لیے میرے اللہ نے قرآن میں علم کو ذکر فرمایا ہے لیکن صرف تفریح کا نام نہیں ہے لیکن صرف یاد کا نام نہیں ہے اور ذکر کرنا یہ تصور کا خلاصہ نہیں ہے تصور کا خلاصہ سنت ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور علم مہرانا کے سودا سے حاصل کرنا چاہیے کہ علم ذکر کا خلاصہ ہے اللہ کی بات کرنا اس کے بیان کے ساتھ اللہ کی بات کرنا اس کے دھیان کے ساتھ یہ ہے وہ جو اللہ کے متعلق ہے بندوں کا ایک معاملہ وہ ہے جو بندوں کا بندوں سے متعلق ہے بڑے عبادات کے ڈھیر لے جانے کا پہاڑوں کی شکلوں میں حق والے آ رہی ہے ہمارا ہمیں ضرور کیا ہے ہمارا مال قبضایا ہے ہماری زمین ہٹی آئی ہے یہاں قتل کیا ہے اس کو تھپڑ مارا ہے اس کو بے عزت کیا ہے قبلہ لے آئیں گے اس کی ساری عبادتیں مقبول ایسے لے جائیں گے جیسے دنیا نے کی ہی ان کے لیے تھی اور یہ عابد اپنے عمروں سے اور حج سے تلاوت سے اور ذکر سے سخاوت اور صدقات اور اعمال مقبولہ سے بالکل خالی ہو جائے گا حق والے باقی رہ جائے گا تو کہیں گے اللہ ہمارا حق باقی ہے اللہ تعالیٰ حق والوں کے گناہ اس عادت پہ ڈالیں گے اس عادت کو جاننے میں ڈال دیں گے اس لیے میرا بھی دوست ہے بزرگ ذرا عقل سمجھ سے کام لو بعض لوگ یہ ہوتے ہیں جن چیزوں میں عبادات کرنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جس وقت سمجھ لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اللہ کا بہت تعلق ہے حالانکہ مرنے والا اس وقت تک معلق رہتا ہے جب تک اس کا قرضہ اور اس کی ذمے مسئلے کے حقوق ادا نہیں کر دیے جاتے یہ معاملہ بہت نازک ہے اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں اکرام اور خدمت سے اس کی مشق کرنی ہے کہ اللہ کے بندے کا حق ادا کرنے کی شدت پیدا ہو اللہ کے راستے میں نکل کر جب اجنبی لوگوں خدمت کریں گے تو بڑے والدین کا حق پڑوسی کا حق لوگوں کی خدمت سے مجالدین کا آ کرنا آسان ہو جائے گا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کرنی ہے نہیں ہے خدمت میں خود لگو ابو رضی اللہ تعالیٰ نے فارسی کو خود لکھا کہ مجھے یہ میں سنا ہے کہ تم نے خادم خرید لیا ہے اور میں نے رجا کرم سنگھ لما سنا ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے بدلے گا اس کا زیادہ تعلق باقی نہیں رہے گا لکھا ابو گزا رضی اللہ تعالی نے کہ میری دلی نے مجھ سے کہا کہ خادم گھر کے لیے خرید لو میرے پاس اس وقت انتظام بھی تھا پیسے بھی تھے سہولت سے خریدنی تھی مگر میں نے پھر اس نے خادم نہیں خریدا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو دوسرے کی خدمت لے گا اس کا اللہ کا تعلق باقی نہیں رہے گا اللہ کا تعلق بندے سے بندے کا تعلق اللہ سے اس وقت باقی رہے گا جب تک دوسری خدمت اس لیے علی اللہ تعالیٰ اگر ان کی سواری سے بڑا مل جاتا تھا تو خود سواری سے اترتے تھے اور خود اٹھاتے تھے اگر تم اٹھا کر دیتا تھا تو منع کر دیا کرتے تھے کہ میں اللہ کے یہ عائد کر لیا ہے کہ میں کسی سوال نہیں کروں گا اب میں اگر کوڑا آپ سے اٹھواؤں تو میں نے آپ سے سوال کر لیا کہ کوڑا مجھے اٹھا کر دے دو اس لیے میں نے میں کسی کے ہاتھ سے کوڑا تھوڑا کو دے گا تو پکڑوں میں واقعی کو اٹھا کر دے دو نہیں کہ نہیں نہیں چھوڑ دیجیے میں خود اٹھاؤں گا کیونکہ میں نے اللہ کے سے ایڈ کر لیا تھا کہ میں کسی سے سوال نہیں کروں گا کسی لرگوں سے ابھی وہ اللہ تعالیٰ سے نکل کر خدمت میں خود لگو جھاڑو خود لگا دو مشین خود صاف کر دو آپ خود جلا دو نہ صاف کر دو اگر اللہ تعالیٰ میں نکل کر آپ کھانا پکانے کے لیے جنگل سے بکری چن کر خود لا سکتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت رہ گئی ہماری کیا حیثیت رہ گئی آپ خود سمجھنے لگتے آپ خود جاتے اگر بچے کی کوئی اور کوئی گڑیا کہتی اے محمد میرا یہ میرے میرا یہ کام کروں تو آپ اس کی ایسے ساتھ ہو جاتے جیسے کوئی مزدور ہوتا ہے اکرام کی مشق ہمارے پیدا ہوگی کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائے کے کریں بند درهم توجه ادا کریں اکرام کے ذریعے اس کی مشکل بھی ہے اور سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں اس کے علاوہ کوئی غرض نہ ہو کہ ادنا ریاضی شرک ہے ادنا ریاضی شرک ہے دیکھو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بلکہ حدیث کا مفہوم ہے اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اکیلا اور اچانک کوئی آ جائے اور یہ اس آنے والے کی وجہ سے اپنی نماز کے اندر کچھ حسن پیدا کر لے یہ کچھ سمجھ جائے یہ سما دیکھ رہا ہے تو نے لکھا ہے کہ یہ شرک ہے عبادت نہیں ہے یہ کیا ہے شرک ہے شرک عبادت نہیں ہے اور بالکل اس کے ساتھ ساتھ کتنی بات اور کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص گنا کر رہا ہے اور یہ خیال آ جائے کہ دیکھ تو نہیں رہا یاد رکھنا کہ یہ بھی سرخ ہے یہ بھی شرک ہے یہ بھی سرخ ہے اپنی عبادت سے اپنی عبادت کو مخلوق کی وجہ سے اچھا کرنا بھی شرک اور اپنے گناہ میں مخلوق سے ڈرنا بھی شرک ہے کیوں اس لیے کہ خوف اور امید ڈر اور رضا یہ دونوں تو صرف اللہ کا حق ہے عباس رضی اللہ اسی لیے فرماتے تھے اسی لیے فرمایا ہے کہ اگر گناہ کرتے ہوئے اس کا خیال آ جائے کہ ہائے کسی نے دیکھا کروں سمجھ لو کہ یہ اس سے بڑا گنا ہے جو کر رہا ہے اس لیے ان دونوں چیزوں کا تعلق اللہ سے ہے جو سے بچتے ہیں صرف اللہ کے لیے کیونکہ مخلوق کا درسے گنا ٹالا جا سکتا ہے چھوڑا نہیں جا سکتا مخلوق کا درست گنا کو ٹالا جا سکتا ہے چھوڑا نہیں جا سکتا اللہ کا در گنا چھوڑا جا سکتا ہے میرے دوست بات یہ ہے یہ سو باتوں کی ایک بات ہے اور ان تمام جو باتیں کی گئی سارے عمل ان سب اعمال کے اندر روحانیت نورانیت اور ان اعمال سے اپنی اصلاح اور تربیت جس سے موقف ہے ضروری بات یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو بیانی باتوں سے بند کر لو ورنہ خدا سے قسم سب کیا کرایا جا جائے گا سب کیا کرایا ہو جائے گا یہ دو چیزیں ایسی ہیں ایک اخلاص اور ایک نیا بات سے اپنے آپ کو بچانا یہ دو کام ایسے ہیں اگر اس کو احترام کر لیا تو واقعی یہ ہمارے دعوت بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اللہ کے قریب کرنے والے ہیں ورنہ ریا تو شرک ہے تو جاننے میں لے جائے گا اور بیانی باتیں بیانی باتیں کو شہادت کے درجے سے بھی روک دیتی ہیں اور جنت کے داخلوں سے رکاوٹ بن جاتی ہے ابھی ہم راستے کو جانتے نہیں ہیں ہم ان راستے کو جانتے نہیں ہیں بالکل نہیں جانتے ہو تو میں کیا بتاؤں اس کام کو غیر علماء نے تنظیم بنا دیا اس کام کو غیر علماء نے تنظیم بنا دیا اگر واقعی اس کام کو ہم سب سرے سے بیان کرتے نا تو پتہ چلتا کہ کیا کام ہے اس کام کو غیر علماء نے تنظیم بنا دیا اگر ہم غور کرتے ہیں کہ یہ کام صرف روشنی میں ہوتا تو اتنی ترقی پاتے اتنی ترقی پاتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے یہ ایسا ہونا تھے کہاں ولی گھر ہے ولی بنانے والا وہ تو ولی بننے والا کام ہے کیونکہ نبوت کا کام ہے اس کے انوارات اور اس کی اس کی ترقیات کو ملائے کے امال سے بدر جہاں ان کی ہیں کوئی مقابلے نہیں ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ہماری ولایت ظاہر کر دیتے ہیں نبوت کو کراتے ہیں یہ ہماری نبوت ہے اس لیے میرے دوست جو اپنی زبانوں کو نیا باتوں سے روک لینا آپ نے فرمایا سب سے بڑی عبادت سب سے بڑی عبادت جب صحابہ نے ساری بڑی بڑی عبادتوں کا ذکر کر دیا آخر آپ نے فرمایا کہ نہیں نماز سے بھی زکات سے بھی جہاد سے بھی روزے سے بھی صحابہ حیران کہ آخر وہ کون سا عمل ہے جو ان سارے فرائض سے بھی اونچا ہے آپ نے آخر نے سرمایا اپنی زبان کو بائن بات سے روک لو یہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ ان ساری عبادتوں کی قبولیت اور ان سے فائدہ اٹھانا پوری زبان پر موقف ہے میں آپ سے کرتا ہوں کہ بیانی بات کے اس راستے میں کتنا بڑا نقصان ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ بیان ختم ہوا اب باتیں شروع ہو گئی اور اب تو یہ موبائل کی ایسی مصیبت ہے ہر ایک کے ساتھ کہ اس سے بڑی نہیں ہوگی اس سے بڑی دایا نہیں اور اس سے بڑا فخش کا تو کوئی سبب ہی نہیں ہے تحاشر پھیلانے کا سب سے بڑا سبب ہی ہے اور دوسروں کا لینا جو عام ہو گیا کہ سمجھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ حرام ہی نہیں ہے حالانکہ خدا کی وجہ میرا حرام ہے میرا حرام ہے ہر مصور جہنم میں جائے گا ہر مصور جہنم میں جائے گا حدیث ہے صحیح ہے ہر مصور جہنم میں جائے گا صحيح آيته यहाँ हराम को हलाल करने की तावीलात करते हैं जब दिल से जफा निकल जाता है तो फिर मुश्तबात से बचना मुश्किल हो जाता है तो याद रखना कि मुश्तबात में तसाहुल यह हराम का दरवाजा खोल देता है یعنی وہ چیزیں جو حلال حرام کے درمیان مشتبہ ہو گئی ہیں اور مشتبہ ہو رہی گئی ہے مشتبہ کر دی ہے تو نہیں نہیں یہ وہ حرام نہیں ہے وہ تو دوسرا حرام ہوتا ہے یہ والا حرام نہیں ہے حدیث میں سراہد ہم لوگ پہلے وہ آرام تھا اور یہ حلال ہے ختم ہو ہو ہاں، گئی وہ کچھ حرام ہے ڈاؤن یاد رکھیں بات گیا بدل ٹیکنالوجی پر حرمت کی بنیاد نہیں ہے بلکہ حکم پر حرمت کی بنیاد ہے حرمت کی بنیاد حکم ہے ٹیکنالوجی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ وہ تو ایسی شکل بدل کر پیش کریں گے حرام کی تو مسلمان یہ کہے گا کہ نہیں وہ شکل حرام تھی یہ شکل حلال ہے یاد رکھنا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی پر حرمت کی بنیاد نہیں ہے کسی کی کی بنیاد حکم پر ہے وہ چل رہا ہے شیر ختم ہو گئے خود سمجھنا چاہیے اس میرے دوست سب سے بڑی سکون یہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ ایک صحابی بہت کے میدان میں شہید ہوئے صحیح بات ہے رحب اب تک اب تک عہد سے وہ خوشبو آتی ہے جو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی تم میں سے کوئی گیا ہوگا تو اس میں خود ہی مشاہدہ کیا ہوگا اس کو پوری دنیا میں نہ وہ خوشبو بنائی جا سکتی ہے نہ وہ خوشبو کہیں مل سکتی ہے وہ عہد میں ہے وہاں شادی شہید ہوئے ان کے جنازے کو وہاں سے اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا گیا ادھر کرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ان کے والوں کو تسلی دینے کے لیے جنازہ رکھا ہوا ان کی والدہ ان کے چہرے سے مٹی پہنچتے ہوئے کہنے لگی کہ اے میرے بیٹے تیر جنت مبارک ہو وہ جنت میں انہوں نے کیا سکے شہید ہوئے کہاں بہت سے میدان میں قدروں کے ہاتھوں مخلص ہیں اللہ کے دین کے ٹھہرانے کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے لیکن ان کے والدہ نے کہا کہ میرے بیٹے یہ جنت مبارک ہو آپ نے فرمایا ان کے والدہ سے تم نے جنتی کیسے کہہ دیا ان کو تمہیں کیا ہماری یہ جنتی ہے تمہیں خبر نہیں انہوں نے اللہ کے راستے میں نکل کر لایا بات کی ہے دیکھو شروع سے دو باتیں فرمائی اللہ کے لوگوں نے اس میں اس حدیث میں کہ انہوں نے جو کام کیے ہوں اللہ کے راستے میں نکل کر لایا بات کی ہو اور کوئی ایسی چیز دوسرے کو دینے سے روک لی ہو جس کے استعمال کے واسطے دینے میں ان کا کوئی نقصان نہیں تھا نہ ہمارا یہ ہے تو میری چادر ہے تو میرا جوتا ہے تو میرا لوٹا ہے یہ تو باتیں فرمائی آپ نے کوئی جی چیز اپنے ساتھی کو مستعار دینے سے دینے سے روک لی ہو یا اللہ کے راستے میں نکل کر نیا نی بات کی ہو تم نے کبھی بندی کہہ دیا اب ذرا فیصلہ کرو صحابی عہد کے میدان میں اللہ کا نبی لگا فرمایا کہ نہیں تم نے جنتی کیسے کہہ دیا ان کو تمہیں کیا خبر انہوں نے اللہ کے راستے میں نکل کر لایانی باتیں کی ہوں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں نکل کر کسی کو وہ چیز دینے سے روک لی ہو جس کے استعمال کے لیے دینے میں ان کا کوئی نقصان نہیں تھا کیونکہ میرے دوست ابھی ہو لایانی باتیں سے غلاموں کو بند کر لینا کرو تو خیر کی بات کرو آخرت کی اور نہ خاموش رہو ان چیزوں کو اپنے اپنی میں اتارنے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اس کی مشق مشکل ہے دیکھو اللہ کے راستے میں میں لیے اپنے دن میں پیدا کرو اور صحابہ صحابہ والا والا جذبہ جذبہ لے لے کے کے نکلو نکلو دیکھو جہاں تک پیدل چلیے جہاں تک پیدل چلنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا پیدل نقل حرکت سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے اللہ کے راستے پیدل چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ پہلے سے جو غبار اڑے گا وہ اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے اور جتنا غبار آئے گا اپنے اوپر اس کے اس کے برابر قیامت میں ہر پینے والے کو اللہ کی طرف سے مشک لیا جائے گا جتنا غبار آئے گا نا بدن سے اتنے مشک ایک صحابی چاہ چلتے ہوئے رس ایک طرف ہو گئے آج میں آپ یہ سر آدمی ہے نا جو جا رہا ہے کہ آج ہی وہی ہے تو میں میرے پاس لے کے آؤں اس کو اسے آپ کے پاس لایا گیا آپ نے فرمایا کہ تم الگ ہو کے چل رہے ہو جی ہاں۔ اس میں کیا جو ہے اسے نا غبار ہو رہا تھا اس میں بھی ایک ہو گیا آپ نے فرمایا اس غبار سے نفرت مت کرو اس غبار سے نفرت مت کرو جنت میں جنت کے حسن کو بڑھانے کے لیے یہ غبار بطور پیدل سے استعمال کیا جائے گا یہ لیجیے یہ ہوگا کے حسن کو بڑھانے کے لیے دیں گے یہ فرمایا آپ نے صحابہ کو اس کے بے رقم مت ہو یہ جو جنت جنت میں کے کے حسن کو بڑھانے لیے استعمال کیا جائے گا اس لیے کی نظر جان کے پہلے جمنا کہ اللہ کے غصے کو سندھا کرنے والے دو ہی عمل ہیں مشرق کو آباد رکھنا اور اللہ کے رحمت پیدل چلنا یہ دو یہ دو عمل ایسے ہیں جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والے عمل ہیں کیا جتنا ایسا ہے مسجد کے آباد کرنے والوں کی وجہ سے وہ عذاب ڈال دیا جاتا ہے جس کا آنا طے ہو چکا اللہ کی طرف سے اس لیے اللہ کے راستے میں یہاں کا غصے کو پیدل چلیے اور ہر فرد کو دعوت دیتے ہوئے جاؤ ہر فرد کو دعوت دو نسل ہو جین میں ہو پیدل ہو جو بھی میرے اس کی دعوت ہو جو میرے اس کی دعوت ہو میں نے یہ احساس ہم لوگوں کو مت ہے میرے نزدیک ایک ایک سب کو دعوت دینا اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی شخص نماز بھی مشہور ہو اور کوئی نیا آدمی آ جائے تو اپنی نماز توڑ کر پہلے اس کو دعوت دے پھر نماز اپنی پوری کر لے ابھی تک ہمارے اگلے نے چھپا ہوا ہے یہ نہیں کہہ رہا تو میں نے یہ سب نے اس منصوب کو نقل کیا ہے میں